I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan, its performance, its shortcomings, its contribution, positive and negative both, and what uh, had been the impact of the working of mass media on Pakistani society, and vice versa. What has uh, affected the working of mass media in Pakistan, the social forces, the political forces, the working of constitution and rule of law, etc., etc. So far we have discussed the restrictions on the press in the first year, rather in the beginning of the formation of the independent state of Pakistan. I have described in detail how an attempt was made by the establishment to censor the first speech of the founder of the nation in the Constituent Assembly of Pakistan because the establishment has thought that it should not go verbatim, or the full text of the speech should not be published in the newspapers. A press advice was issued, which was uh, taken up, the case was taken up by some very close journalists who were close to the founder of the nation, and they took a stand and they failed that attempt of the establishment to censor that speech اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوانین پریس کے اور جو رویہ پریس کے بارے میں برطانوی حکومت سے ورثے میں حاصل کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایک آزاد ملک میں جو جمہوری ملک تصور کیا گیا تھا اس میں وہ اسی طرح کام کرتے رہے قوانین اور گورنمنٹ فنکشنریز کا رویہ وہی رہا اخبارات کے خلاف جو ایک سامراجی حکومت کے دوران تھا ہم یہاں پہلے بات کر چکے ہیں کہ کیونکہ سامراجی حکومت میں ایک غیر ملکی آقا ہم پہ حکومت کر رہا تھا اور ہم غلام تھے ہندوستان کے عوام ان کے لہذا جو سلوک وہ چاہتا تھا ہمارے ساتھ کرتا تھا اگرچہ لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے تھے اسٹرگل بھی کرتے تھے بہت شاندار اسٹرگل ہے میں نے بہت سے جرنلسٹوں کے نام بتائے آپ کو جنہوں نے اسٹینڈ لیا جنہوں نے اسٹرگل کی جدوجہد کی سزائیں بھگتی اور اس سے پہلے باقی دنیا میں بھی جو جرنلسٹ اور جو پبلشر سزائیں بھگتتے رہے بہت سے لوگ پھانسی بھی چڑھے خود ہندوستان میں اٹھارہ ستاون کے واقعے کے بعد بہت سے جرنلسٹوں کو سزائیں ہوئی تھیں اور ایک جرنلسٹ کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی تھی انیس سو چھیالیس کے رائٹس میں جب بنگال میں فسادات ہوئے تھے ہندو مسلم اس میں بھی پولیس کی فائرنگ سے ایک ایڈیٹر ایک اخبار کا مارا گیا تھا قتل ہو گیا تھا تو یہ تمام جد و جہد جرنلسٹ کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے پاکستان بننے کے بعد یہ امید تھی کہ پریس ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی کوشش میں مددگار ثابت ہوگا کیونکہ ایک جمہوری سوسائٹی میں میس میڈیا سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہ press television radio film video اور آج کل کمپیوٹر بھی یہ تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے لوگوں کو جمہوریت کا اور ان کے رائٹس کا شعور دینے کے لیے اور معاشرے کو ایک پرامن بیلنسڈ اور جمہوری معاشرہ تشکیل دینے میں یہ ذرائع مددگار ہوں گے یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو معلومات مہیا کریں گے اور اس طرح ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جب آزاد ملک کے طور پہ اپنی زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت بین الاقوامی سیاست میں کولڈ وار یعنی کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک نظریاتی war of words psychological warfare شروع ہو چکی تھی جس کی ابتدا انیس سو پینتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہو گئی تھی ایک کیمپ کا لیڈر یونائٹڈ اسٹیٹس تھا اور دوسرے کیمپ کا لیڈر سابق سوویت یونین یا کمیونسٹ رشیا تھا دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور بہت سے نو آزاد ملک جو دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے تھے وہ ایکسپلائٹڈ ہونے کی وجہ سے بیکورڈ ہونے کی وجہ سے غریب ہونے کی وجہ سے کمیونزم میں ایک کشش محسوس کر رہے تھے اور امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اس کی طرف نہ چلے جائیں چنانچہ ایک نظریاتی جنگ کی ابتدا کر دی تھی امریکہ نے اور روس کمیونزم کے حوالے سے اس کا جواب دے رہا تھا اور یہ کام اس نظریاتی جنگ کا کام جو ہے جس کو ہم کولڈ وار یا سرد جنگ کہتے ہیں یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے سر انجام دیا جا رہا تھا اس میں کتابیں فلمیں ٹیلی ویژن پروگرامس اس میں radio broadcast news agencies ہر قسم کا ذریعہ جو ہے ابلاغ کا وہ استعمال ہو رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو نظریاتی محاذ پہ نیچا دکھانے کے لیے اور دنیا کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا نظریہ بہتر ہے اور ہمارا فلسفہ سب سے بہتر ہے وہ ساری دنیا کو کنونس اور پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی نظریاتی جنگ کی وجہ سے کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس میں اور طریقوں میں اس دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی پاکستان بننے یا ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے قبل انگریز جب حکومت کرتا تھا ہندوستان پہ اس وقت بھی انگریزوں کو یہ خطرہ تھا ہندوستان میں جو انگریز حکمران تھا اس کو یہ خدشہ تھا کہ کمیونزم کی ایکسپینشن افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا سے افغانستان اور افغانستان کے تھرو ہندوستان میں ہو جائے گی لہذا انگریزوں نے اپنی تمام پالیسیز خاص طور پہ ہندوستان کے ناردرن ایریاز کی پالیسیز جو اب پاکستان ہے اس میں انہوں نے اسی خدشے کے پیش نظر اسٹریٹجک پالیسیز کچھ اپنائی تھی یہ کوشش بھی کی انہوں نے آزادی کے وقت کہ ہندوستان اور پاکستان ایک فوج رکھنے پہ مشترکہ ایگریمنٹ کر لیں قائد اعظم نے یہ تجویز قبول نہیں کی تھی پھر ہندوستان کا جو سپریم کمانڈر تھا فیلڈ مارشل اوکن لیک اس نے یہ کوشش بھی کی کہ اچھا فوج دو رکھ لیں لیکن کمانڈ دونوں کی ایک ہو مشترکہ یہ بھی قائد اعظم نے ایکسپٹ نہیں کی تجویز اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں یقیناً آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ جب کشمیر میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی مسلح جد و جہد پاکستان کی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد تو اس وقت ہندوستان نے کشمیر کے مہاراجا کے کہنے پر اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجی تھی اور جب قائد اعظم کو بطور گورنر جنرل کے یہ اطلاع دی گئی کہ ہندوستان نے اپنی فوجیں ایئر لفٹ کی ہیں کشمیر میں تو انہوں نے پاکستان کے کمانڈر ان چیف سے جو ایک انگریز تھا جنرل ڈگلس گریسی اس سے کہا کہ پاکستان کی فوج بھیجو کشمیر میں اس نے انکار کر دیا تھا جب قائد اعظم نے انسسٹ کیا تو اس نے کہا کہ آپ فیلڈ مارشل اوکن لیک سے بات کریں سپریم کمانڈر وہ ہیں میرے قائد اعظم نے اوکن لیک سے بات کی اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہ پاکستان آیا اور قائد اعظم سے ملاقات کی اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی فوج باقاعدہ کشمیر نہیں بھیجی گئی فیلڈ مارشل اوکر لیک نے پاکستان سے واپس جاتے ہوئے لاہور کے ایئرپورٹ پہ اس زمانے میں والٹن کا ایئرپورٹ استعمال ہوتا تھا لاہور میں اس نے پریس کو ایک بیان دیا تھا جو بہت سگنیفیکینٹ ہے اس نے یہ کہا کہ آنے والا وقت جنرل ڈگلس گلیسی کی وزڈم کو ٹریبیوٹ پے کرے گا تاریخ اس کو ٹریبیوٹ پے کرے گی کہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے ایک بہت بڑی ٹریجڈی کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں آپس میں لڑیں وجود میں آنے سے رک گئی کیونکہ اس طرح ویسٹرن ورلڈ کا ڈیفینس کمیونزم اگریشن کے خلاف یا اس کی ایکسپینشنزم کے خلاف کمزور ہو جاتا ہے یہ اسٹریٹجی تھی مغربی دنیا کی اس علاقے کے بارے میں کمیونزم کے حوالے سے جس کو نام دیا تھا امریکہ نے انٹرنیشنل ریلیشنس میں اور اپنی فورن پالیسی میں کنٹینمنٹ آف کمیونزم کا کہ کمیونزم کو روک دو روس سے باہر مت آنے دو پاکستان نے کیونکہ امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم اس کیمپ میں شامل ہوئے اس لیے جو سوچ اور جو نظریہ اور جو پولیٹیکل تھاٹ کمیونزم کا تھا یا اس سے متعلق جو تحریریں تھیں وہ پاکستان میں اچھی سرکاری نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھی چنانچہ انیس سو سینتالیس سے لے کر اور مارشل لا کے نفاذ تک انیس سو اٹھاون میں جب پہلا مارشل لا لگا جنرل ایوب نے لگایا اس وقت تک کی جو سیاسی حکومتیں تھیں انہوں نے ایسے تمام میگزین اخبارات کتابیں ان کے خلاف بہت سے ایکشن لیے پریس کے قوانین کے تحت جو کمیونزم کے نظریے سے متاثر ان کے خیال میں تھے خیالات اور جو اس کی حمایت کا شائبہ جن سے نظر آتا تھا خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا اوریجن میں پریس کے آپ کو کہ میاں افتخار الدین نے ایک لاہور کے ذمہ دار تھے جاگیردار تھے انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے نام سے اور کیونکہ میاں افتخار الدین کا تعلق بنیادی طور پہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی سے تھا بعد میں وہ آزادی کی تحریک میں مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور جب قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو اخبار نکالنے چاہیے اور یہ شعبہ جو ہے کمزور ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا تو انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی پروگرسو سے جس نے پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے پاکستان ٹائمز شروع کیا تھا اور تقریباً آزادی کے ایک سال بعد اردو کا ایک اخبار امروز کے نام سے شروع کیا تھا بعد میں اسی کمپنی نے لہل و نہر کے نام سے ایک ویکلی اخبار شروع کیا تھا پاکستان بن جانے کے بعد میاں افتخار الدین اپنے پرانے نظریے کی طرف لوٹ گئے تھے تھاٹ کی طرف انہوں نے اس ادارے میں جو لوگ جمع کیے تھے ان سب کا تعلق بر صغیر کی ایک بہت مشہور تحریک جس کو ہم ادب میں اور سیاسی تاریخ میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کی تحریک کہتے ہیں جو انیس سو چھتیس میں شروع ہوئی تھی اور جو روس کے انقلاب سے انیس سو سترہ کے بہت زیادہ متاثر تھی اس کے جتنے رائٹرز اور انٹلیکچوئلس تھے وہ سب میاں افتخار الدین نے پی پی ایل میں پروگریس پیپرز لمیٹڈ میں جمع کر لیے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنے بڑے نام کسی ایک ادارے میں سب کانٹیننٹ میں ایک وقت میں کہیں اور جمع نہیں ہوئے بہت بڑے بڑے ادیب اور بہت بڑے بڑے دانشور اس ادارے میں موجود تھے جو ہمدردی رکھتے تھے امریکہ کے برخلاف روس والے کیمپ سے اور ان کے نظریات سے تو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے پہلا نشانہ تو یہ اخبارات بنے اور انیس سو اٹھاون تک ان اخبارات پہ سرکاری اشتہارات کی پابندیاں بھی رہیں دوسرے ان پہ پریس آرڈر بھی جاری ہوتے رہے پریس ایڈوائزز بھی جاری ہوتی رہیں اور کمیونسٹ حکومت پر پابندی عائد ہونے کے بعد انیس سو ترپن میں بہت سے ورکرز اس اخبار کے editor chief editor Faiz Ahmed Faiz Hameed Akhtar اور دوسرے لوگ جو یہاں کام کرتے تھے اور ان کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے بھی تھا ان کو گرفتار بھی کیا گیا وہ جیلوں میں بھی بند رہے اس کے علاوہ جو کام کیا اسٹیبلشمنٹ نے بیوروکریسی نے وہی بیوروکریسی آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا جس نے قائد اعظم کی وہ تقریر سینسر کرنے کی کوشش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی تعصب سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اور سیاست کو مذہب سے الگ رکھنا چاہیے انہوں نے اس تقریر کو سینسر کرنے کی کوشش کی تھی اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے بہت سے اخبارات میں وہ نہیں شائع ہوئی تھی مگر الطاف حسین کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اور کچھ اور ساتھیوں کے ان کے وہ تقریر بعض اخبارات میں شائع ہوئی تھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے بہت سے ایسے میگزین لٹریری میگزین ادبی میگزین جن کو کہتے ہیں ہم جن میں یہ لٹریچر چھپتا تھا پروگریسو رائٹرس موومنٹ کا اور بہت سی کتابیں جو ان ادیبوں اور شاعروں کی تھیں جن کا تعلق پروگریسو رائٹرس موومنٹ سے تھا انجمن ترقی پسند مصنفین کہلاتی تھی اردو میں وہ ان کو ضبط کیا ان کے میگزین اور اخبارات بند کیے کتابیں ضبط کی اور یہ ٹوٹل بنتا ہے انیس سو سینتالیس سے لے کے اور انیس سو ترپن تک جب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی اور اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کے student wing democratic students federation پہ پابندی لگی ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو اس وقت تک 47 سے 54 تک تقریباً اٹھاون اخبارات رسائل اور کتابوں کے خلاف ایکشن لیا جا چکا تھا اور یہ تمام پبلیکیشنس انجمن ترقی پسند مصنفین سے متعلق تھی اس میں وہ لٹریچر وہ اخبارات وہ پوسٹر اور وہ پمفلیٹ شامل نہیں تھے جن کے ذریعے سے ایک سیکشن سوسائٹی کا پاکستان میں مذہب کے نام پہ مذہبی منافرت پھیلا رہا تھا اور جو اس حد تک تھی کہ بہت سے قتل ہو چکے تھے مقررین نے انسائٹ کیا تھا لوگوں کو ایک خاص طبقے کے خلاف قتل بھی ہوئے گھروں کو آگ بھی لگائی گئی دکانیں بھی لوٹی گئیں اور ایک باقاعدہ فساد کی شکل پیدا ہو گئی انیس سو ترپن میں اور لاہور میں مارشل لا بھی لگانا پڑا ایک دو مہینے کے لیے اور لاہور شہر کو فسادات سے بچانے کے لیے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے حوالے کیا گیا تاریخ کی بات یہ ہے جو قابل غور ہے کہ ایسے کسی پوسٹر ایسے کسی پمفلٹ اور ایسے کسی اخبار کو ضبط نہیں کیا گیا اس عرصے میں اگر ان کو ضبط کیا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ پالیسی سب کے لیے ایک ہے مگر تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ پالیسی سلیکٹو تھی اور ایک خاص نظریے کے اخبارات اور پبلیکیشنز پہ عطاب نازل ہوتا تھا جبکہ جس سے معاشرے میں زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا معاشرے کو ان تحریروں پہ کوئی پابندی نہیں تھی انیس سو اٹھاون میں مارشل لا لگ گیا اور مارشل لا نے پہلا اقدام جو کیا پریس کے خلاف وہ پروگرسو پیپرز لمیٹڈ کو سرکاری قبضے میں لینا تھا اور ان پہ وہی الزام لگایا گیا قبضے میں لیتے وقت جو انیس سو سینتالیس سے ان اخبارات کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اخبارات ان کی پالیسی قومی مفادات کے خلاف ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے کس چیز کو قومی مفادات کے خلاف کہا گیا اخبار کی کون سی پالیسی کو وہ پالیسی یہ تھی کہ یہ اخبارات پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے پاکستان کے امریکہ کے فوجی دفاعی معاہدوں میں شرکت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور یہ یہ مطالبہ کرتے تھے اخبارات کہ پاکستان کو اپنے نیکسٹ ڈور نیبر روس سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے اور امریکہ کی دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے next door neighbour super power سے ملٹری سپر پاور سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے اس سے ہمیں نقصان ہوگا اس پالیسی کو قومی مفاد کے خلاف پالیسی قرار دیتے ہوئے اور امریکہ کی تنقید کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہوئے فوجی حکومت نے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور ایک سرکاری ایڈمنسٹریٹر اس پہ مقرر کر دیا یہ ادارہ دو جگہ سے پاکستان ٹائمز اور تین جگہ سے امروز شائع کر رہا تھا ایک ان کا ویکلی اردو کا اخبار تھا لہل و نہار اسی حکومت نے انیس سو ساٹھ میں دو میں سے ایک بڑی جو نیوز ایجنسی تھی پاکستان کی associated press of Pakistan A P P اس کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا اس کے بعد جب انیس سو باسٹھ میں ایوب خان نے اپنی پسند کا آئین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں انہوں نے پاکستان کے نظام کو پارلیمنٹری نظام سے تبدیل کر کے پریزیڈینشل نظام میں تبدیل کیا اور بالغ رائے دہی کا حق اور یونیورسل سفریج ڈائریکٹ الیکشن ختم کر کے انڈائریکٹ الیکشن کا طریقہ اپنایا جس میں چالیس ہزار لوکل باڈیز کے ممبرس کا الیکٹورل کالج ویسٹ پاکستان کے لیے اور چالیس ہزار کا ایسٹ پاکستان کے لیے بنایا گیا اسمبلیاں الیکٹ کرنے کے لیے اور اسی ہزار کا یہ الیکٹورل کالج نیشنل اسمبلی اور پریزیڈینٹ الیکٹ کرتا تھا اس آئین کے نفاذ سے پہلے کیونکہ مارشل لا تھا اور جب یہ آئین نافذ کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے تو مارشل لا اٹھانے کا ارادہ کیا تو مارشل لا ختم کرنے سے پہلے ایوب حکومت یہ چاہتی تھی کہ پریس اسی طرح ان کے قابو میں رہے جس طرح مارشل لا ریگولیشنز کے ذریعے سے انہوں نے قابو کیا ہوا تھا سیاست پہ پابندی تھی سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی مزدوروں کی تنظیموں پہ پابندی تھی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز پہ پابندی تھی اسٹوڈینٹس یونین بین کر دی گئی تھیں اسٹوڈینٹ آرگنائزیشنس پہ پابندی تھی تو یہ تمام چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے پریس میں صرف یا تو سرکاری ملازمین کے سرکاری افسروں کے بیانات چھپتے تھے یا مارشل لاء کے عہدے داروں کے بیانات چھپتے تھے کیونکہ اخبار نویس اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے یہ بیانات شائع کر کے کہ کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کیا کہا ہے یا کسی ڈویژن کے کمشنر نے کیا کہا ہے یا گورنر نے کیا کہا ہے یا وزیر نے کسی کیا کہا ہے یہ بیانات سیف تھے اس دور میں شائع کرنے تو یہ زیادہ تر ہینڈ آؤٹ کی شکل میں اخبارات میں پہنچ جاتے تھے اور سرکاری ایجنسی سے اخبارات کے دفاتر میں پہنچا دیے جاتے تھے جس کو اخبار نویز اسی طرح شائع کر دیتے تھے اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کی خواہش کے تحت انیس سو اکسٹھ میں نائنٹین سکسٹی ون میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے نام سے پی پی او جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع قانون ہے اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوا اور اس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے احتجاج ہوا اس قانون میں ایوب حکومت کے ایڈوائزرز نے اٹھارہ سو تیئیس سے لے کے اور انیس سو سینتالیس تک کے جتنے ایمرجنسی لاز انگریز حکومت پریس کے قوانین میں شامل کرتی تھی مخصوص حالات کے تحت ان سب کو یکجا کر کے مستقل پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا جز بنا دیا گیا اور اس میں بعض بہت مزہ کا خیز کلوز بھی رکھی گئی جو بہت قابل اعتراض تھی مثلاً ایک کلوز یہ بھی تھی کہ جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری کرے گی حکومت ڈی پی آر کے through directorate of public relation جو پروونشل ہے یا پی آئی ڈی کے تھرو جو سینٹرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ ہینڈ آؤٹ بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے اخبار کو وربا ٹم شائع کرنے ہوں گے من ان اسی طرح شائع کرنے ہوں گے جیسے وہ جاری کیے گئے ہیں حالانکہ تمام دنیا میں یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے نیوز ایڈیٹر کا سب ایڈیٹر کا رپورٹر کا ایڈیٹر کا کہ چوائس ان کا ہوتا ہے خبروں کی سلیکشن میں اس کی کاٹ چھانٹ میں کہ کون سا حصہ وہ دینا چاہتے ہیں کتنا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی خبر کو کتنا ٹون ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کون سی خبر چھپنے کے قابل ہے کون سی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق آخری فیصلہ جو ہے وہ اخبار نویس کا ہوتا ہے اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نے ان سے یہ حق لے لیا اور یہ کہا گیا کہ جیسا ہینڈ آؤٹ آپ تک پہنچے گا آپ کو اس کو منو ان شائع کرنا پڑے گا اخبار نویسوں نے پروٹیسٹ بھی کیا جلوس بھی نکالے ہڑتال بھی کی حالانکہ برشل تھا بہت سخت اس وقت مگر انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی چنانچہ انیس سو تریسٹھ میں نائنٹین سکسٹی تھری میں جب دو پروونشل آرڈیننس آئے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے لیے الگ الگ present publication ordinance nineteen sixty three amended nineteen sixty three تو اس سکسٹی ون کے آرڈیننس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے کوئی خاص فرق پڑا نہیں یہ قانون انیس سو اٹھاسی تک ہمارے یہاں رائے رہا اور اس کے تحت ہر آنے والی حکومت نے ایوب خان کے بعد اخبارات پہ بہت سی پابندیاں لگائیں اور اس قانون کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی پریس کے ذریعے سے ایک اور ایکشن جو مارشل لا کی حکومت نے لیا وہ غیر ملکی نیوز ایجنسیوں پہ پابندی کا تھا کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ڈائریکٹلی اپنی سروس نہیں دے سکتی اخبارات کو ریڈیو کو ٹیلی ویژن کو انہیں کسی پاکستانی ایجنسی کے ذریعے سے دینے ہوں گے اس طرح انہوں نے غیر ملکی ایجنسیوں کو بھی تابع کر لیا اپنی کیونکہ اس کی سلیکشن خبروں کی لوکل ایجنسیز کے ذریعے سے ہونے لگی ایک اور جو سلسلہ کیا انہوں نے اس حکومت کے ایڈوائزرز نے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا قیام تھا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو بظاہر ایک آزاد ادارہ تھا آن پیپر اس میں کچھ جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا تھا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا گیا آن پیپر اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں لیکن for all practical purposes national press trust was a government and government government institution institution. چنانچہ اور اس کو یہ اختیار دیا گیا نیشنل پریس ٹرسٹ کو کہ وہ کسی بھی ایسے اخبار یا ایجنسی یا میگزین کو ٹیک اوور کر سکتا ہے جس کے فائنانشل حالات خراب ہوں یا جس کے بارے میں یہ سمجھے یہ ٹرسٹ کہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو اختیار ہے ٹرسٹ کے ممبرس کو کہ وہ اس اخبار کو اس ادارے کو ٹیک اوور کر لیں یہ ادارہ بنانے کے بعد سب سے پہلے اس میں پی پی ایل کے جو اخبارات تھے وہ ہینڈ اوور کر دیے گئے نیشنل پریس ٹرسٹ کو امروز پاکستان ٹائمز لہل و اور ان کا ایک اسپورٹس میگزین نکلتا تھا اسپورٹس ٹائمس منتھلی انگریزی کا یہ چاروں اخبار ان کو دے دیے گئے بظاہر یہ نام چار تھے اخبارات کے پاکستان ٹائمز امروز و نہار اور اسپورٹس ٹائم لیکن ان کی پبلیکیشن جو ہیں وہ متعدد تھی امروز تین جگہ سے شائع ہو رہا تھا ملتان سے لاہور سے اور کراچی سے پاکستان ٹائمز لاہور سے اور راول پنڈی سے شائع ہو رہا تھا تو اس طرح یہ ادارہ پورا نیشنل پریس ٹرسٹ کو دے دیا گیا دوسرا اخبار جو ٹیک اوور کیا نیشنل پریس ٹرسٹ نے وہ روزنامہ مشق تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو تریسٹھ میں مشق اخبار روزنامہ کوہستان کے کچھ ورکرز نے کوہستان سے الگ ہو کے شائع کرنا شروع کیا تھا کوہستان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پنجاب اور این ڈبلو ایف پی کا علاقہ بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو اس علاقے کا اردو کا سب سے لارج سرکولیشن کا اخبار تھا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پاپولر جرنلزم یعنی وہ ایک مقبول اخبار کا نمونہ تھا اس سے پہلے جتنے اخبارات لاہور سے شائع ہوتے تھے وہ بڑے مخصوص ریڈرشپ رکھتے تھے اپنی اپنے فیلڈ میں ان کے پڑھنے والے موجود تھے لیکن ان کو لارج سرکولیشن ڈیلی یا ماسس کا اخبار نہیں کہہ سکتے تھے البتہ کراچی میں جنگ اخبار جو تھا وہ پاپولر جرنلزم کا اسپیسیمن تھا اس کا نمونہ تھا لیکن کراچی کے اخبار اس وقت لاہور تک نہیں پہنچے تھے یہ بہت بات کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایڈیشن ان کے لاہور سے اور اسلام آباد سے اور دوسری جگہ سے شائع ہونے لگے تو کوہستان انیس سو ترپن میں جو نکلا تھا اس میں سے کچھ اس کے ورکرز نے اسی انداز کا ایک اخبار مشق انیس سو تریسٹھ میں لاہور سے نکالا جو بہت جلدی کوہستان سے بھی زیادہ مقبول ہو گیا تھا اور اس کی سرکولیشن کوہستان سے زیادہ ہو گئی تھی کوہستان اخبار بہت مشہور اردو کے ناول نگار نسیم اجازی صاحب کا اخبار تھا اس کی سرکولیشن پہ اثر پڑا تھا مشق نکلنے سے اس کے بعد مشق نے ایک خواتین کا ویکلی ساتھ شروع کیا اخبار خواتین کے نام سے جو بہت مقبول ہوا ایک اپنے زمانے میں پھر مشرق کراچی سے نکلنا شروع ہوا پھر مشرق پشاور سے نکلنا شروع ہوا اور مشرق کوئٹے سے نکلنا شروع ہوا یعنی چاروں پروونشل کیپٹل سے مشرق کو شائع کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے تو یہ چاروں اخبار مشرق کے چاروں ایڈیشن اور اخبار خواتین جو کراچی سے نکلتا تھا مشق کا عورتوں کا اخبار ایک یہ بھی نیشنل پریس ٹرسٹ نے ٹیک اوور کر لی جو سب سے لارج سرکولیشن ڈیلی تھا اس وقت مشق ایک اخبار سندھی کا ہلال پاکستان نام کا اس کو بھی ٹرسٹ نے ٹیک اوور کر لیا انگریزی کا ایک اخبار جو کلکتے سے نکلتا تھا انیس سو چھتیس سے نکل رہا تھا مارننگ نیوز اور مسلم لیگ کو پاکستان موومنٹ کے زمانے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا تھا بعد میں اس کا ایک ایڈیشن ڈھاکے سے شائع ہونے لگا تھا پاکستان بننے کے بعد اور ایک کراچی سے کلکتے والا ایڈیشن کراچی آ گیا تھا اور ڈھاکے کا بدستور ڈھاکے سے تھا اس کو بھی نیشنل پریس ٹرسٹ نے ٹیک اوور کر لیا مارننگ نیوز کو انگریزی کا جو اخبار ایک بنگالی کا اخبار مشرقی پاکستان کا سابق مشرقی پاکستان کا دینک پاکستان کے نام سے نکلتا تھا اس کو بھی نیشنل پریس ٹرسٹ نے ٹیک اوور کر لیا ایک بنگالی کا اخبار پیغام کے نام سے تھا سے اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخباروں کو اگر نکال دیا جائے تو صرف تین بڑے اخبار ایسے بچے تھے اس دور میں 1964 کی بات کر رہے ہیں ہم ایوب خان کے دور کی ابتدائی دنوں کی جب نیشنل پریس ٹرسٹ کا یہ کنٹرول پورا ہو گیا تو صرف انگریزی کا ڈون جنگ کراچی اور نوائے وقت لاہور یہ تین ایسے اہم اخبار تھے جو نیشنل پریس ٹرسٹ میں نہیں تھے کوہستان کو ایوب خان کی مسلم لیگ جو تھی جس کے وہ پریزیڈنٹ تھے کنونشن مسلم لیگ انہوں نے خرید لیا نسیم اجازی صاحب سے لہذا یہ کنونشن مسلم لیگ کا اخبار ہو گیا رولنگ پارٹی کا کوہستان نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبار سرکاری ملکیت میں ہو گئے تو صرف تین اخبار ایسے رہ گئے دو اردو کے اور ایک انگریزی کا جو نیشنل پریس ٹرسٹ میں نہیں تھے لیکن ان اخباروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جیسا سخت قانون موجود تھا اور ان اخباروں کو خاص طور پہ نوائے وقت اور ڈون کو سرکاری اشتہارات کی پابندی کا مستقل نشانہ بننا پڑا ایوب خان کے دور میں کیونکہ ان کی پالیسیز ایوب حکومت کو فوجی حکومت کو ایوب خان کی پسند نہیں تھی یہ سلسلہ ایوب خان کی ڈاؤن فال تک جاری رہا اور پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننس کی وجہ سے نئے ڈکلیریشن دینے کا سلسلہ بند ہو گیا کسی حکومت مخالف شخص کو اخبار کا ڈکلیریشن نہیں دیا جاتا تھا پریس لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی ایک کیس بہت مشہور ہوا اس زمانے میں بلوچستان کے ایک اپوزیشن کے پولیٹیشین تھے عبدالصمد اچکزئی انہوں نے دو اخبارات کے ڈکلیریشن فائل کیے کوئٹے میں ان کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کوئٹے کے انکار کر دیا ڈکلیریشن دینے سے ان کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی تو ہی moved the west Pakistan high court اس زمانے میں کیونکہ ویسٹ پاکستان کا ایک پروونس تھا ون یونٹ کے تحت تو high court of west Pakistan کہلاتی تھی اس میں انہوں نے ریٹ کی اس ریجیکشن کے خلاف اور ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے یہ رولنگ دی یہ انیس سو ستاون کی بات ہے ففٹی سیون کی مارشل لا سے ایک سال پہلے کی کہ کیونکہ ڈکلیریشن کا مطلب ٹو ڈکلیئر ہے ڈکشنری میننگ لیے جانے چاہیے اس کے اس لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انکار نہیں کر سکتا ڈکلیریشن کو it is not a licence to print a newspaper اور install a printing is just to declare certain information which are required by law before the district magistrate یہ رولنگ آئی تھی ففٹی سیون میں لیکن ففٹی ایٹ میں مارشل لا لگ گیا اور اس کے بعد اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آ گیا تو اس کے بعد پھر کسی اور اس آرڈیننس میں یہ کہہ دیا ایوب حکومت نے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ڈکلریشن ریفیوز کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا اس قانون کہ this is a licence to print publish a newspaper and licence to install a printing the for the district magistrate has a right to refuse declaration for installing a printing press اور اسٹارٹنگ اے نیوز پیپر اور میگزین چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ اس دور میں کسی ایسے شخص کو ڈکلیریشن نہیں مل سکا اخبار کا نئے اخبار کا جو حکومت کے خلاف تھے یہ سکسٹی نائن میں ایوب خان کے ریزگنیشن تک اور ان کے ڈاؤن فال تک اور ان کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہونے تک یہ حالات چلتے رہے سکسٹی نائن مارچ میں دوسرا مارشل لا لگا یا خان ان پاور آئے اور انہوں نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تمام سیاسی مطالبات تسلیم کر لیے جو ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اس زمانے میں چل رہے تھے وہ سب ایکسپٹ کر لیے انہوں نے اور اخبارات کو بھی ابتدا میں مکمل آزادی دے دی گئی اور اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس پہ ایک موریٹوریم عائد ہو گیا کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا ایک ان ریٹن وعدہ کر لیا انہوں نے کہ پی پی او جو ہے اس کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے اور کیونکہ انہوں نے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا تھا اقتدار میں آتی تو الیکشن کیمپین بھی شروع ہو گئی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کیمپین کے دور میں ہمیشہ پولیٹیکلی چارجڈ ایٹماسفیئر ہوتا ہے اور اخبارات کی سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے ان کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور پولیٹیکل کیمپین میں مختلف پولیٹیکل پارٹیاں اور مختلف پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ کھل کے ایک دوسرے پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں کریٹیسائز بھی کرتے ہیں تو اس دور میں بے شمار چھوٹے بڑے مختلف نئے اخبارات وجود میں آ گئے تھے کچھ تو نئے ڈکلیریشن لے کے آئے تھے اور کچھ جو ڈمی اخبارات ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایک سبق میں کہ ڈمی اخبار کسے کہتے ہیں جو آن پیپر تو موجود ہوتے ہیں ڈکلیریشن ہوتا ہے لیکن مارکیٹ میں نظر نہیں آتے انہیں ہم ڈمی کہتے ہیں وہ صرف ڈکلیریشن زندہ رکھنے کے لیے ان کا قانونی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں وہ اخبار تو بہت سے لوگوں نے وہ ڈمی اخبارات بھی ریوائو کیے اور ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی کسی نہ کسی پارٹی یا کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے اس دور کو یہ جو یا خان کا تین سال کا دور تھا اس کو ہم صحافت کے لحاظ سے ایک کیوٹک ایٹموسفیئر کہتے ہیں بڑا انتشار کا دور تھا کسی قسم کا کوئی قانون کوئی اخلاقیات اخبار کی sort of free for all جس پہ جو جی چاہے الزام لگا دیں آپ جیسی مرضی زبان استعمال کر لیں دشنام ترازی پہ اتر آئے تھے اخبار اور میگزین ایک دوسرے کی مٹی خراب کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے کارٹون ایسے بنا رہے تھے جو اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتے اخباری اصطلاح میں ایتھکس آف جرنلزم وائلیٹ ہو رہا تھا ہر طرح کی خبریں چھپ رہی تھیں ہر طرح کے بیانات چھپ رہے تھے سرخیاں لگ رہی تھیں یہ ایک انتشار کا دور آپ کہہ سکتے ہیں یہ سنجیدہ جرنلزم نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اخبار تھے اس میں کیونکہ پالیسی سرکاری چلتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری اخبارات کی حد تک نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات اور انفارمیشن منسٹری کے ماتحت ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ کچھ مخصوص جماعتوں کی حمایت کر رہے تھے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں آ جائیں گی یہ وہ جماعتیں تھیں جن کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملی الیکشن کے جب نتائج جائے تو ان کی پرفارمنس بہت افسوسناک تھی اور خلاف توقع بہت بری طرح یہ پارٹیاں پٹ گئی تھیں لیکن اگر آپ اس دور کے اخبارات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکاری اخبارات میں ان کو بہت زیادہ پروجیکشن دی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ لوگ کنونس ہو جائیں کہ یہی اخبار جو ہیں وہ یہی پارٹیاں جو ہیں یہ جیتیں گی اور بینڈ ویگن ٹینڈنسی جسے کہتے ہیں ہم کمیونیکیشن میں یا پروپیگنڈے میں اس کو انووک کرنے کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ پارٹیاں تو جیت ہی جائیں گی لہذا وہ ان کو ووٹ دیں مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکی اسٹریٹجی انفارمیشن منسٹری کی یہ دور جو تھا اس میں کچھ اخبار نویسوں کے خلاف ایکشن لیے گئے حکومت کی طرف سے ایک بار پھر اس خطاب کا نشانہ بنے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے اخبار نویس وہ اخبار نویس جن کے بارے میں انفارمیشن منسٹری کا یہ خیال تھا کہ یہ کامسٹ نظریے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کامزم کا پرچار کرتے ہیں اخبار کے ذریعے سے اور الیکشن میں یہ کامزم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسی پارٹیوں کو جن کے نظریات لیفٹ کی پالیسی سے متعلق ہیں چنانچہ سرکاری اخبار ہونے کے حوالے سے امروز پاکستان ٹائمز اور لیلو و نہار سے تقریباً چوبیس سینئر اخبار نویسوں کو فارغ کر دیا گیا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا نوکری سے نکلنے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے سینئر اخبار نویسوں نے تین چار نے مل کے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جرنلسٹ یونائٹڈ کے نام سے اور جو تھوڑے بہت پیسے ان کو ملے تھے اپنے گریجویٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے نوکری سے فارغ ہوتے وقت کیونکہ یہ طویل عرصے سے امروز پاکستان ٹائمز میں کام کر رہے تھے جب سے یہ نکلے تھے اخبارات انہوں نے اس پیسے سے ایک ڈمی اخبار آزاد ہوتا تھا کسی زمانے میں فورٹی سیون کے فوراً بعد سے ڈمی کے طور پہ ایگزٹ کر رہا تھا اس کو ریوائیو کیا اور وہ بہت جلد بہت پاپولر ہو گیا وہ اخبار اس کی پالیسیز نیشنلسٹ پارٹیز کی سپورٹ پہ مبنی تھی اس نے پولیٹیکل پروگرامز والی پارٹیوں کو سپورٹ کیا اور مذہب کے حوالے سے جو پارٹیاں سیاست کر رہی تھیں اس کو اپوز کیا اس اخبار نے کسی ایک پارٹی کو نہیں ساری نیشنلسٹ پارٹیز کو این ایف پی کی بلوچستان کی پنجاب کی سندھ کی اور ایسٹ پاکستان کی چنانچہ الیکشن کے بعد جب عوامی لیگ اکثریتی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تو اس اخبار نے یہ بھی کہا کہ اب اقتدار عوامی لیگ کو دے دینا چاہیے کیونکہ وہ اکثریتی پارٹی ہے یہ ان کا حق ہے کہ اقتدار انہیں دے دیا جائے یہ کہنے کی وجہ سے اس اخبار کا جو ادارتی بورڈ تھا تین جرنلسٹ تھے ان میں سینئر ایک پاکستان ٹائمز کے اور دو امروز کے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا مارشل لا کورٹ میں اور ان میں سے ایک کو جو سینئر موسٹ رکن تھے ادارے کے عبداللہ ملک مرحوم ان کو گرفتار بھی کیا گیا مارشل اللہ کے تحت اور ان پہ مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا جنہوں نے یہ لکھا تھا اور لکھتے تھے مستقل کہ اقتدار اس پارٹی کا حق ہے جس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی تو ہم یہ سماپت کر سکتے ہیں یہاں تک فریڈم آف پریس کو کہ فریڈم آف پریس اس حد تک تو دی گئی تھی جب ایک دوسرے پہ گند اچھالا جا رہا تھا اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی جا رہی تھی غیر سیریس قسم کا مواقع چھپ رہا تھا شائع ہو رہا تھا لیکن ایسا پوائنٹ آف ویو جو سرکاری پوائنٹ آف ویو یا اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں تھا اس کی پبلیکیشن کی اجازت نہیں تھی یہ کہنا کہ عوامی لیگ کو اقتدار دے دو کیونکہ وہ اکثریتی پارٹی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے متضاد تھا یہ اس کی نفی تھا لہذا اسٹیبلشمنٹ کو یہ قابل قبول نہیں ہوا اور انہوں نے اس پہ بغاوت کا مقدمہ چلا کے اور ان کو اخبار نویسوں کو گرفتار بھی کیا تو اس طرح یہ دور بھی جس کو بہت فری پریس کا دور بعض لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی سنجیدہ ڈسینٹ کی یا اختلاف رائے کی اجازت نہیں تھی اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی کی اپنی مرضی چلتی تھی آگے کیا ہوا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اس حادثے میں بھی اخبارات کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ریالٹیز لوگوں تک پہنچا سکیں اور پھر باقی باندہ پاکستان میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور دوسرے لاء کس طرح استعمال ہوئے اور اخبارات کو کس طرح نشانہ بنایا گیا ان قوانین کے تحت یہ ہم اگلے لیسن میں آئندہ کی تاریخ جو ہے فریڈم آف پریس کی اس پہ گفتگو کریں گے آپ غور کریں ان مسائل پہ جو میں نے بیان کیے اور سوچئے کہ فری پریس یا فری میس میڈیا جس میں ٹی وی ریڈیو اخبار سب شامل ہیں کتنا ضروری ہے ایک کامیاب ڈیموکریسی کے لیے اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہو سکی اس میں اس بات کا کتنا عمل دخل ہے کہ یہاں میس میڈیا کو کبھی وہ آزادی میسر نہیں آئی جو جمہوری معاشروں میں ہونی چاہیے یا ہوتی ہے اس پہ غور کیجیے